مہمان اکرامی ہمارے محترم استاد اور شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفیظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ عز و جلہ کے لیے ہے اور السلام نبی علیہ السلاۃ السلام کے مقدس ذات پر آج جو ہے پچیس تاریخ شوال کی اور اس مناسبت سے آج کے موضوع گفتگو جو اہم واقعات وغیرہ پیش آئی تو شوال کے مہینے میں اس پر ہم مختصر گفتگو کریں گے مقدمہ کے طور پر ہم اللہ کے شکر کرتے ہیں کہ تمام انعامات احسانات حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے اوپر اور ہمارے حضرت صحیح واپس آگے اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت عافیت عطا فرمائے حضرت کے خاندان والوں کو بھی صحت آفیت عطا فرمائیں دوسرے ہمارے مولانا یوسف بامجی صاحب اللہ کے رام میں اللہ کے پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرما دے اللہ پسمان نگان خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے تیسری جو ہے گزشتہ ہفتہ ہمارے یہاں اجتماع ہوا بہت زبردست جتنے بھی اجتماع ہے اللہ تعالی قبول فرمائے ذریعہ ہدایت بنا دیں شوال کے مہینے میں بہت سے سارے واقعات پیش آئے سب سے پہلے یہ ہے یکم شوال کو جو ہے سن فورٹی تھری تیرالیس میں سیدنا عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور جو ہے ادھر ہی مصر میں جو ہے مدفون ہے تو ہم دیکھتے ہیں علی بن المدینی جو امام بخاری کے مشہور استاد نے فرمایا علم الرجال نصف علم الحدیث اگر ہم رجال اور نساء کے کا مطالبہ مطالعہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے یہ تو نصف الحدیث ہے تو یہ ہم جو ہے آج کل ذرا پرواہ نہیں کرتے اس کی طرف بھی ترکیز ہونا چاہیے خیر جو ہے یکم رمضان کو بیس سال ہجرا کے بعد یہی عمر بن آس رضی اللہ عنہ اور صحابہ نے فستاد قاہرہ مصر کو فتح کیا اور جو ہے وہاں پر جب آپ تشریف لائیں گے تو مسجد امر بن آس ہے بہت زبردست مسجد بنایا آج کل جو ہے اس میں ستر اسی صحابہ شریک تھے اپنے عیدی مقدسہ کے ساتھ مبارکہ کے ساتھ اس مسجد کی جو ہے تعمیر فرمائی اور اگر جو ہے آپ عربی مطالعہ کرے اور مسجد میں بھی لکھا ہوا ہے مختصر تاریخ اس مسجد کی اور امر بن آس رضی اللہ عنہ کی اس وجہ سے ان کا لقب بھی ہے فاتح مصر تو جو ہے یہ سن ٹوینٹی میں بیس میں یکم رمضان اور یکم شوال جو ہے تئیس سال کے بعد فورٹی تھری میں تیراسی میں اللہ کے پیارے ہو گئے تو کم از کم ہم یہ جو ہے دعا تو کرے اللہ تعالیٰ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے جنت الفردوس عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا اللہ الحسنہ ہم بھی دعا کریں تو محبت بھی ہوگی اور ہمارے ایمان کے اندر بھی اضافہ ہوگا امام محمد بن اسماعیل امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی جو ہے لیلت العید آئندہ دن عید ہے اور اس رات کو جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا دو سو چھپن میں ٹو ففٹی سکس میں اللہ کے پیارے ہو گئے اور عید کے روز ظہر کے بعد جو ہے جنازہ نماز ہوئی حضرت بھی وہاں تشریف لے گئے ہم بھی وہاں گئے اللہ کے فضل سے تو اس جگہ کا نام جو ہے خر تنگ خر تنگ کا مطلب راستے اتنے تنگ تنگ ہو گیا کہ جگہ گنجائش نہیں تھی لوگوں کے لیے تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ اللہ تعالی کو کوئی چیز منظور ہے تو کن فیقون کا مسئلہ ہے تو دیکھیے وہاں کمیونزم اور یہ سب کچھ تھا لیکن یہی لوگ جو ہے حفاظت کر رہے تھے امام بخاری کی قبر مبارک کی اگرچہ اس پر لکھا ہوا تھے اس زمانے میں یہ بہت بڑا کمانڈر ہے کمیونزم کی اور یہ ان کی بکواس وغیرہ جو ہے آج کل سب صحیح لکھا ہوا ہے لیکن اللہ تعالی نے محض اپنے فضل کرم سے جو ہے ان ہی کے ذریعے سے جو ہے حفاظت فرما امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر مبارک کی تو ہم دیکھیں امام بخاری کی خدمات کوئی بھی مدرسہ ہو دارالعلوم ہو اور جو معیاری ہو تو ضرور بخاری شریف کی درس تدریس حضرت کی ابھی ماشاء اللہ کتاب دستیاب ہے تو کتب خانہ میں جو ہے وغیرہ جلوس الحواری ضرور مطالعہ کرنا چاہیے کہ یہ تو حضرت کی کرامت ہے ماشاء اللہ کہ اس زمانے میں بھی حضرت کام کر رہے ان مبارک کتابوں پر تو امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا یکم شوال کی رات کو لیلت العید کو جو ہے اور 256 میں تو ہم یہ بھی دعا کریں یا اللہ ہر روز ہم ایک ایک حدیث تو سیکھیں ہر روز کچھ آیت ہم سیکھیں تو اس سے ہمارے ایمان کے اندر ترقی ہو جائے گی سیرت المصطفیٰ کے ضرور مطالعہ کرنا چاہیے پھر سیرت المصطفیٰ کے ساتھ جو ہے فکر سیرہ کی بھی مطالعہ ضروری ہے فکر سیرہ کا مطلب کیا کہ ہم سیرہ کی مطالبہ کریں ابھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے صدیقہ سعید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ترمیزی شریف کی روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج بی فی شوال کہ حبیب نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے میرے ساتھ صدیقہ صدیقہ سعید عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شوال کے مہینے میں حالانکہ اس زمانے میں یہ بعض غیر مسلم مشرقین اس کو منحوس سمجھتے تھے تو خود چونکہ اولاد تو نہیں تھی صدیقہ سید عائشہ کی تو اپنے جو خاندان والے تھے ان کو خوب ترغیب دیتی تھی اور کہتے شوال میں نکاح کرو شوال میں نکاح ہم یہ نہیں عرض کر رہے کہ آپ ہزار جن کے پاس بیوی بی ہے ابھی دوسری بیوی بی لے لیں ہم یوں کہہ رہے جس کی جو ہے اولاد ہو وغیرہ جو ہے جلد از جلد ماشاء اللہ نکاح کرو ابھی شوہر کے دو تین چار دن باقی ہے انشاءاللہ تو جو جمعہ کو انشاءاللہ جو ہے یکم ذلقاد ہے انشاءاللہ تو یہ دو تین چار دن ہے تو اس نیت سے دیکھیے ہر پہلو حبیب الا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جو ہے مسجل ہے ملال قاری رحمہ اللہ نے مشکات شریف کی شرح میں مرقات میں لکھا کہ حبیب الام مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک صدیقہ بن کی صدیق سیدنا صدیقہ سیدہ عائشہ سینا ابو بکر کی لادلی صاحبزادی کی نکاح کب ہوئی دس تاریخ کو شعبہ کی حبیب نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو فکر سیرہ یہ سبق لینا چاہیے ہم کو آگے چلیے پھر ہم دیکھتے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہ نکاح مبارک حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی شوال کے مہینہ میں انتقال ہو گیا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی تو اس نے دعا کی اور خود فرماتی ہے اتنا بہترین شوہر لیکن بارہ سنت سنت اللہ معجرنی فی مصیبت لی خیر من عدت کے بعد لمبا واقعہ ہے مختصر یہ ہے حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اس نے کہا کہ میرا اولاد یہ ہے مجھے بہت غیرت فرمایا اللہ تعالیٰ سب کچھ پھر کتنے جو ہے وہ ازوا جو من میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ معاف کیجیے رضی اللہ عنہ تو یہ جو ہے یہ بھی شوال کا مہینہ ہے سیدہ سودا رضی اللہ عنہ تین ازواج متحرات کی نکاح شوال میں ہوئی تو یہ بھی مطالعہ بہت ضروری ہے سیرت المصطفیٰ کی اور تفصیل میں ہم جائیں تمام کتابیں دستیاب ہیں ہمارے پاس آج کل جو ہے عربی میں اردو میں انگلش میں وغیرہ لیکن ہم جو ہے جو ہے وہ وہ کسلان اور یہ سستی پن جو ہے ہمارے اندر آ گئی ہم بس جو ہے فون کے ساتھ بیچ جاتے ہیں تو یہ سب قابل غور ہے اور مطالعہ کرنا چاہیے اسے جو ہے سبق لینا چاہیے پھر آگے چلتے ہیں یہ غزوات کا مہینہ تھا دیکھیے کہ تیسرے سال جو ہے شوال میں اہد کا واقعہ پیش آیا اہد کتنے زبردست حبیب ہونا رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث بخاری شریف میں ہے جبل یو یحبنا و یہ یہ کا پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم محبت کرتے ہیں اور آج کل تو ان حکومت جو آج کل گڑبڑی کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر لیکن جو چیزیں صحیح ہے اس کی تو بیان کرنا چاہیے تو جو ہے وہاں پر اتنا بہترین انتظام کیا بتی کا وغیرہ سب دن میں بھی آپ جائیں رات کو بھی آپ جائیں تو بہترین آپ زیارت کر سکتے ہیں وغیرہ جو ہے تو جانا چاہیے جو حضرات ابھی عمرہ حج کے لیے جا رہے تھے مدینہ کے لیے جا رہے سنت بھی ہے اور وہاں شہدا ہے کے پاس یہ جا کر دعا کرے یہ ایک عقیدہ کا مسئلہ ہے ہمارے لوگ بھی مغالطہ اور گڑبڑی کرتے اس میں اگر کوئی ہم سے پوچھے سعید الشہدا کون ہے مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے سعید الشہدا سین حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ہم یہ ضرور بیان کریں وہ آ جائے تو ہمارے بعض لوگ اتنی گڑبڑی کرتے ہیں کہتے سینا حسین رضی اللہ عنہ سعید الشہدا ہے ہم مانتے ہیں سینا عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہے سینا عثمان بھی شہید ہے سینا علی بھی شہید ہے سینا حسین بھی شہید ہے لیکن سعید الشہدا کا لقب یہ تو خوب خود مصطفیٰ حبیب الا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعزاز صرف اور صرف جو ہے سینا حمزہ رضی اللہ عنہ چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو صحیح صحیح باتیں ہیں عقیدہ کے طور پر اس کی تصحیح اور قابل اصلاح ہے وہ ضرور بیان کرنا چاہیے تو احد میں جو ہے جب آپ تشریف لے جائیں گے بہت کم لوگوں کو پتہ ہے لیکن آج کل سب اجازت دیتے ہیں ایک غار بھی ہے اس پہاڑ کے اندر اندر وہاں پر حبیب انا صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام بھی فرمایا تو آپ جا کر اس کا بھی جو ہے مطالعہ کرے زیارت کرے وغیرہ جو ہے وہاں پر حبیب نا رسول اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر بھی جو ہے زخمی مبارک میں بھی جو ہے یہ سب شہید ہو گئے اس دین کے لیے قربانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ نے کتنے جو ہے اپنے جان کی بازی لگائی اب دیکھیں ایک واقعہ عرض کروں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ محبت کیا اور جو ہے تعظیم کیا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آئے میدان معرکہ احد میں اور دیکھا کہ حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تو اپنے جو ہے پیٹ کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے سامنے نہیں کی اپنے چھاتی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جتنے بھی تیر آئے مختلف جہاز سے ان پر کو کہا کہ یا رسول اللہ انگلش میں ہم کہتے ہیں یومن شیلڈ میں آپ کا ڈال بنوں گا آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو معرکہ میں عین معرکہ میں ادب کا تقاضا کیا ایمان کا تقاضا کیا اور اپنی جان کی بازی لگانی یہ ہے صحابہ ابو دجانا رضی اللہ عنہ طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مبارک شل ہو گیا پیرالائز ہو گیا یہی خود میں ہم جا کر جو بس جلدی جلدی نہیں مطالعہ کرنا چاہیے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ جبل رومات جو ہے جہاں پر جو ہے آچز تھے جو ہے تو یہ امیر تھے پچاس حضرات وہاں پر مقرر تھے لیکن وہ سمجھے کہ یہ مارے ختم ہو گیا تو نیچے اتر آیا خالد بن ولید پیچھے سے آئے اس وقت مسلمان نہیں تھے تو پھر باقی واقعہ لیکن یہ شوال کا مہینہ آگے دیکھیے فتح مکہ ہو گیا ید خلون فی دین اللہ افواجہ ہو گیا اللہ جل والا نے واقعہ ذکر فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ و یوم حنین بعض نئے نئے صحابی بعض نئے نئے ساتھی آگے اور کہا کہ ہمارے پاس اتنے زبردست فوج ہے ہم بارہ ہزار ہے اور ہم ضرور جیت جائیں گے نمبر پر اعتبار کیا عدد اور عدد پر جو ہے انہوں نے اعتبار کیا اللہ جل نے فرمایا عیدبت کم اسکسرت کم ات جبد کم کثرت کم فلم تو انی کم شیا اور کچھ کام نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں مختصر شکست دی پھر اللہ کا رحم کرم فضل نصرت غیبی آیا بتانے کے لیے حماشے جتنے بھی اشیاء ہمارے پاس جائز و استعمال کرنا چاہیے لیکن توقل ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر دیکھیے آج کل طالبان کے مجاہدین ہمارے بھائی ہیں افغانستان کے آپ ان سے دریافت کیجیے گا آج ہمارے سامنے حماس آج جو ہے دو سو دس دن ہو گئے اور جو ہے کتنے ممالک ان کے خلاف بس ایمان کی روحانی طاقت ایمانی طاقت کیا ہے دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہے میں انگلش میں ہم کہتے ہیں the fragrance of Palestine spreading to the whole world یہ خوشبو فلسطین کی اور مجاہدین کی اور ہمارے مجاہد اور ہمارے شہداء کی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے ابھی غیر مسلمان کھڑے ہو رہے تو یہ قدرت کا کرشمہ ہے یہ ہے جذبہ ہے جہاد وغیرہ جو ہے تو صحابہ نے اسے جو ہے دنیا کو ایک سبق سکھایا تو غزوہ حنین کہا ہے جب آپ جائیں گے اس طرف مکہ سے تھوڑے باہر اور جس کو لوگ کہتے ہیں بڑا عمرہ چھوٹا عمرہ مطلب مسافت کے اعتبار سے تنعیم اور اب جائیں گے جی ارانا جہاں پر حبیب الا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام باندھا تھا فرمائے وہاں سے تو اس علاقے قریب میں جو ہے یہ حنین کا میدان ہے وہاں ضرور جانا چاہیے پھر آگے ہم چلے جو ہے پھر دیکھتے غزوہ طائف بھی اسی مہینے میں جو ہے پیش آیا وہاں پر یہ یہاں میں حوازن کے لوگ تھے وہاں پر ثقیف کے لوگ تھے لوگ جاتے ہیں طائف لیکن بس ادھر ادھر دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے وہاں پر وہ خود مدبوفون ہے وہاں پر اور پھر جو ہے وہاں پر مسجد ہے سیدنا عداس رضی اللہ عنہ کی آج کل کھلا بھی ہے حضرت نے بھی زیارت فرمائی وغیرہ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ تشریف لے اور جو ہے ان لوگوں نے بہت کچھ کیا ظلم کی یہ عداس جو ہے اس وقت جو ہے آئے انگور کے ساتھ پانی کے ساتھ حبیب النا صلی اللہ علیہ وسلم دریا فرمائے آپ کہا کہ تو کہا کہ میں تو اس طرف مطلب عراق وغیرہ تو کہا ہمارے بھائی جو ہے نبی علیہ صلی السلام تو اسی وقت اسلام قبول کی اور تقبیل فرمایا بھوسا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عیدی مبارک وغیرہ کو تو یہ مسجد ان کے نام نامی پر ہے اور غزوہ طائف وہاں ابھی تک وہ امریکہ کا کہا کچھ نشانی بھی ہے تو یہ سب جو ہے واقعات پیش آئے آخر میں ہم یوں عرض کریں یہ بھی ایک تصوف کا ایک عجیب سبق ہے ہمارے قاری محسن صاحب نے بہترین تلاوت فرمایا ابھی یا ایسان غر رکھ اب رب نکل کریم فضیل بن ایاز انگلش میں ہم کہتے ہیں سیج آف دا ایج جو مادر ذات بعد میں جو ہے بہت بڑے ولی پہلے کچھ اور تھا خیر تو ولی اللہ بن گئے تھے تو کہا جب اس آیت کی تلاوت کرتے تھے اتنے روتے تھے یا انسان ماں غر کبھی رب کل کریم کس چیز نے آپ کو دھوکہ دی اللہ کی جو کریم ہے اللہ کی ذات سے اب کیوں اتنے دھوکے کھا رہے ہیں فرماتے تھے غر رنی رحمہ اللہ غر رنی ست سترک یا اللہ آپ ستار ہو اگر آپ ہمارے ایوب اور گناہ اور ایوب اور ذنوب کو سب کو بتا دیں ہم کہاں بھاگ جائیں گے تو جب ہم یوں کہیں یا اللہ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 لله the most precious gift of Iman, the perfect teachings of the deen of Islam. And Allah has made us in the ummah of His beloved Habib Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You know, that generally after the Mubarak month of Ramadan, person makes various sincere, firm intentions, tawbah from our sins, and makes an intention to better one's life. So Ramadan to Ramadan is the life of a believer. As the Messenger of says, from one Umrah to the other, from one Ramadan to the other, one Jummah to the other, a means of expiation and forgiveness of sins in the interim periods and of the most important things in our deen, and therefore many of the muhaddithin, such as Imam Bukhari rahimahullah, had commenced the great collection of ahadith with the chapter on ikhlas niyyah, on sincerity of intention. Imam Bukhari rahimahullah himself, it is renowned that for many years, approximately 16 years, had fasted without even his own family members knowing about it. This is ikhlas and sincerity one of the great lessons of the Mubarak month of Ramadan of fasting, as as wa that fasting is exclusive for Allah Ta'ala alone. When a person is in a state of fasting, there are no tangible apparent manifestations of it. It is known only to Allah Ta'ala. So one great lesson from fasting is to inculcate this quality of ikhlas, sincerity. We sit here every week at the feet of Hazrat and our other seniors. What is near niyyah that our Islah, reformation takes place, tazkiyah takes place, the entry point into tasawwuf, Shaykh al-Hadith Hazrat Muhammad Zakaria rahimahullah, amazing personality whom Allah Ta'ala had honored with death in Medina Munawwara, is buried in Jannatul Baqi, not very far from the Azwaj mutahharat radiyallahu anhun. When he was asked about tasawwuf, mentioned that the entry point is innamal amalu bin niyat, and the end and the objective to inculcate the quality of ihsan that Allah Ta'ala is watching me at all times, at every moment. We have Allah Ta'ala in our conscience and that Allah is watching me. So this quality of ikhlas, which emanates from the word ikhlas, to make pure, to make sincere, that our intentions in our good deeds be purely, exclusively, solely, only and solely for the pleasure of Allah Ta'ala. The very famous hadith, the beginning quoted, that actions are based upon will be judged according to and rewarded according to the intentions. So whomsoever does an act for the pleasure of Allah and His Rasul it will be counted as such, rewarded as such, and accountability will take place as such. Very important in niyyah and intention that even an apparently good deed, if the intention behind it or at the bottom of it is not good, then let alone not being rewarded can turn into a great difficulty for a person. And therefore, on Yawm qiyamah the first three people to be thrown face down into the fire of Jahannam, may Allah Ta'ala protect us, are not people who are open and blatant sinners, will be people who had apparently done very, very good deeds. A person who was an alim and a qari had apparently served the deen, but there Allah will manifest that all that had been done to gain name, fame and popularity and therefore, let alone reward, will be taken severely to task for it. A wealthy person who has spent in many noble avenues, madaris, masajid, etc., but the intention was so that people can say how generous is this man, therefore will be taken severely to task for it. A person who had given his life in the cause of Allah Ta'ala in jihad was apparently a martyr, but even there the intention was so wrong that he would not even live to hear it, but the objective was that people can praise his bravery after his death, and therefore, let alone reward. يُسْحَبُ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ They will be flung face down into the fire of Jahannam. May Allah Ta'ala protect, may Allah protect. And therefore, before our every action, during and after, we check our intention, our niyyah continuously. As our beloved Ustad Hafiz Rahman Mia Rahimahullah would so strongly emphasize, that before any deed you do, make three intentions at least. Radai ilahi, muhabbati ilahi, ta'mili hukam. That I'm doing this for the happiness and pleasure of Allah. I'm doing it to gain the muhabbat and the love of Allah Ta'ala. And that, Ya Allah, I'm doing this amal in action because it is your park and your pure command. So to all times, check intention. If we make that effort, أخلص دينك يكفك العمل القليل. As our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, that create ikhlas and sincerity in all your actions of deen, a small amount will suffice for you. So whether it is going to masjid for salah, whether it is some sadaqah, even looking at another person and smiling, attending these majalis, tilawat of Quran Sharif, dhikr of Allah Ta'ala, very, very important is to make the intention. The opposite of ikhlas, what we have to be wary of, you have on the one hand riya, doing things that people can see me and praise me. One is sum'ah, that I do a good deed so that I may hear my praises or shohrat, I do it so that I may be, become famous, I may have so many followers, I may be praised by so many people. These are the opposite ends, sifat radila, to make this effort to gain protection from these, these qualities. And this comes about by being in the company of the salihin. When we come here, our niyyah should be that, Ya Allah, I have these many, many spiritual diseases. By being in the company of the salihin, by listening to their advices, confiding in them in our weaknesses, inshallah, this is islah of these various spiritual diseases will take place وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول الکریم صلی اللہ الحمد اللہ نے افغانستان کا دینی حالت یہ ہے کہ افغانستان کا سولہ مراکز تبلیغ ہے اور مدارس الحمدللہ ساری شروع شعروں کو بڑی بڑی مدارس بھی ہیں اور خانہ خواہوں کے سلسلہ الحمدللہ بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلہ بھی ابھی شروع ہے حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اس کے خلافہ بھی ہیں اور الحمدللہ ادھر سات اجتماعات ہیں علاقائی اجتماعات اجتماعات سے الحمدللہ للہ پاکستان سے بھلے آتے ہیں ابھی جور ہے ہم کے سامنے سارے افغانستان کا ایک جور ہے ادھر انڈیا بھی بڑے آتے ہیں اور الحمد یہ اجتماعات سے کافی جماعت نکلتے ہیں پہلے آلات سے تھا کہ تقریباً پچیس سال پہلے ایک شہر میں دس پندرہ افزین قرآن تھا رمضان کے معائنہ ختم کے لیے اسے افواج میں اثر نہیں مساجد کے لیے ابھی الحمد للہ یہ نقل حرکت رکت کے ذریعہ الحمد للہ ایسے ہے کہ ہر گری میں ہر مسجد میں دس بارہ پندرہ حفظ قرآن ہیں الحمد للہ علماء ہیں دارالفتاح ہیں الحمد للہ یہ اجتماع اجتماعات سے ہر اجتماع سے دس بارہ جماعت سال سات مائن نکلتے ہیں اور چار پانچ جماعت ہر اجتماع سے بار ملک چلتے ہیں ابھی الحمد للہ یہ رائے کے جور تھا رائے سے الحمد افغانستان سے دس جماعت یہ پانچ جماعت سال کے لیے اور پانچ جماعت سات معنی کے لیے پانچ جماعت بیرون کے لیے اور پانچ جماعت اندرون کے لیے ہم کو جماعت یہ پہلی جماعت سے ساؤتھ افریقہ الحمد یہ جماعت آیا حضرات کے الحمد للہ دعاؤں کی برکت ہے الحمد جماعت ادھر آیا یہ خلاصہ افغانستان کے کارگزاری ہو حکومت اسلامی عمارت اسلامی کے بعد الحمدللہ ایسے ہے کہ آلات بالکل ٹھیک ہے کوئی نامنی نہیں ہے سارے ملک الحمدللہ اور پردہ اور حجاب الحمدللہ ایسے نہیں حکومت کی طرف کوئی پابندی نہیں مگر سو فیصد الحمد پردہ اور حجاب ہے الحمدللہ تھائی لینڈ میں اقرا مسلم اسکول کے نام سے اسکول ہے جو کہ جس میں الحمد آج تیرہ سو بچے ہیں صرف مسلمان اور اس ادارے کے تحت جو ہے آج تقریباً نائنٹی فائیو اسکولس ہیں جنہوں نے جو ہم جس کے پاس ہم جاتے اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کم از کم لڑکوں اور لڑکیوں کو الگ کریں جو مسلمان مسلمانوں کے ادارے ہیں تو الحمد للہ نائنٹی فائیو ادارے جو ہے ہمارے تحت ہیں اور اس کے علاوہ مکتب کا کام جو ہے آج الحمد للہ تھائی لینڈ میں تقریباً ڈھائی سو مکاتب ہیں جو کہ الحمد للہ ساؤتھ افریقہ ہی کی برکات ہیں اور آپ لوگوں کے ہی تعاون سے الحمد للہ آج مکاتب کا کام وہاں جاری ہے اور باقی وہاں الحمد للہ تبلیغ کا کام بھی وہاں الحمد للہ تھائی لینڈ میں ہے اور جماعتیں بھی خوب نکلتی ہیں ابھی ہمارا اگست میں انشاءاللہ اجتماع ہے ہاں جی تھائی لینڈ میں الحمد مسلمانوں کے جو بڑے ہیں وہ شیخ الاسلام جو کہ بادشاہ کی طرف سے منتخب ہوئے ہیں تو الحمد جو ابھی فی الحال جو شیخ الاسلام ہیں وہ الحمد کافی تعاون کرتے ہیں اور تبلیغ والوں کے ساتھ بھی ان کا تبلیغ والوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے جب بھی اجتماعات ہوتے ہیں تو ان کا ایک بیان رکھا جاتا ہے تو الحمد وہاں حکومت کی طرف سے بھی الحمد للہ آج تک کوئی پابندی نہیں ہے یہاں تک کہ شہروں میں بھی لاؤڈ سپیکر پہ آزان دی جاتی ہے الحمد تو دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اور ترقی آتا تھا فرمائیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب المین والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم دوستوں اور ساتھیوں ہم نے علماء کرام کے بیانات سنے مفتی عبد القادر صاحب نے شوال کے مہینے میں جو اہم واقعات گزرے ہیں ان واقعات کو بیان کیا اور اس میں صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے واقعات کو بیان فرمایا یہاں تک کہ حضرت طلح رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہتے تھے تاکہ تیروں کو اپنے بدن پر لے لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بچائے یہاں تک کہ ان کا ہاتھ مفلوج ہو گیا اور بیکار ہو گیا تو جب ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے ساتھ محبت ہوگی تو محبت کی وجہ سے ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا یہ ہمیں معلوم ہے جس چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس چیز پر عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے سیلولر اور موبائل فون کے ساتھ نوجوانوں کی محبت ہے تو ہم خود سب جانتے ہیں کہ اس کے اوپر اور اس کے ساتھ ہم کتنے مشغول رہتے ہیں کھیل کے ساتھ محبت ہو تو آدمی دن رات کھیل کے بارے میں سوچتا ہے عورت کو لباس اور ملبوسات سے محبت ہو تو دن رات ملبوسات کی فکر میں رہتی ہے اسی طرح اگر ہمیں دین سے محبت ہو جائے تو دین کی ہر لائن ہمارے لیے آسان ہو جائے گی وہ تبلیغ کا کام ہو یا خانقاہ کی لائن ہو یا مدرسے کے علم کی لائن ہو جہاد کی لائن ہو کوئی بھی لائن ہو تو دین کی محبت کی وجہ سے آسانی ہو جائے گی <clears throat> لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ دشمن کے لفظ میں دال دشمن میں دال دنیا ہے شین شیطان ہے میم ماحول ہے نور نفس ہے یہ چار دشمن ہمیں دین کے محبت کی طرف نہیں چھوڑتے دین کے محبت ہو تو ذکر بھی آسان فکر بھی آسان سارے کام آسان ہو جاتے صحابہ کرام میں اللہ تعالی نے دین کی محبت کی صفت رکھی تھی حضرت زید ابن دسنا رضی اللہ عنہ ہو جن کو مشرقین نے پکڑ پکڑا تھا اور ان کے قتل کا فیصلہ کیا تھا مشرقین نے ان سے کہا اگر آپ کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور وہ قتل کیے جاتے تو آپ کیا محسوس کرتے کیا آپ کی تمنا ہے کہ آپ کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ ابن دسینہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تمنا تو بہت بڑی بات ہے میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کانٹا چھپ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سے اتنی محبت ہے کانٹا چھپنا بھی ہمیں پسند نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں دین کی تبلیغ کروں گا خانہ کعبہ کے اندر سب کے سامنے اور اس وقت بہت مشکلات تھی مکی زندگی میں مشکلات اور افریقی زندگی میں آسانیاں اور مدنی زندگی میں فتوحات یہ تین زندگیاں تھیں مکی زندگی میں مشکلات اس لیے جہاں مشکلات ہوں وہاں لوگوں کو مکی زندگی سوچنا چاہیے کہ اس میں کیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر تبلیغ کا غلبہ تھا اور تبلیغ کا غلبہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں نماز کے لیے وقت ہے فرض نماز کے لیے وقت ہے اپنے وقت پر ہے وقت کے بعد نہیں روزہ سوم اس کے لیے وقت ہے رمضان کے روزوں کے لیے رمضان شریف ہے زکوٰۃ کے لیے وقت ہے زکوٰۃ کب دے گے سال پورا ہونے کے بعد حج کے لیے وقت ہے تبلیغ کے لیے وقت نہیں تبلیغ ہر وقت ہے ان حضرت نوح علیہ السلام فرماتے انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی انی دعوت قومی لیلا و نہارا دن رات میں نے دعوت کا کام کیا یہ دن رات کرنے کا کام ہے دن کو بھی رات کو بھی ہاں لیکن میری دعوت نے زیادہ نہیں کیا اللہ فرارا وہ سب بھاگتے ہیں ان نہیں مانتے تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ دعوت کا کام دن رات کا کام ہے اور پھر فرماتا تم میں نے دعوت جہارا پھر میں نے عام اجتماع میں ان کو دعوت دی معلوم ہوا کہ عام اجتماعات بھی ہونی چاہیے ثم انی اعلنت لهم لہوم و اسر تو رہوم وہ اصرر تو پھر میں نے عمومی ملاقات کی عام گشت کیا جی ہاں، اعلنت عام گشت عموم میں ملاقات و اسرار تو لہم اسرارا اور خصوصی ملاقات تو گشت کرنا خصوصی ملاقات اجتماع یہ دن رات کا کام ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبے میں دین دعوت کا کام شروع کیا ان کی اتنی پٹائی ہوئی کے بعد لوگ کہتے ہیں ان کا انتقال ہو جائے گا اور پھر بعد لوگوں نے کہا ابو بکر کو چھوڑ دو ان کی قوم آپ کو کب چھوڑے گی اگر یہ مر گئے لیکن جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین کی محبت رسول کی محبت اللہ کی محبت ہو سارا کام آسان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں او حجر اسود آپ کو لوگ بوسا دیتے ہیں مجھے معلوم ہے آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تم ضرر پہنچا سکتے ہو اس لیے کہ پتھر ہے پتھر دنیا میں نہ فائدہ دیتا ہے نہ آخرت میں فائدہ دیتا ہے ہاں آخرت میں حجر اسود کا فائدہ یہ کہ عبادت ہے اور عبادت کا ثواب ملے گا اور حجر اسود گواہی دے گا اس آدمی کے لیے جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا یا جس نے حجر اسود کو چھو لیا ہے یا جس نے حضر اسود کی طرف اشارہ کیا اس کے لیے حجر اسود گواہی دے گا تو حضرت عمر نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بوسہ نہ دیتے تو ہم بھی بوسہ نہ دیتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے بوسہ دیتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو برداشت نہیں کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کاغذ اور قلم لاؤ تاکہ میں تم کو لکھوا دوں تو حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ہمیں برداشت نہیں اس معاملے کو چھوڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ موافقت کی اور لکھوانے کا مسئلہ چھوڑ دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے محبت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی جب سے میں نے بیعت کی اس وقت سے آج تک میں نے یہ ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا اتنا ادب اور سلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تاکہ مشرقین سے بات چیت کریں اس سلسلے میں بات چیت کریں کہ عمری کی اجازت مل جائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے یہ بات مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان کو قتل کیا گیا یہ غلط بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم عثمان کا انتقام لیں گے اگر وہ قتل ہوئے ہوں لیکن یہ بات غلط تھی حضرت عثمان شہید نہیں کیے گئے تھے حضرت عثمان سے کہا گیا آپ عمرہ کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کریں گے آپ کر لیں حضرت عثمان نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ میں مزہ نہیں آئے گا عمرہ کرنا ہے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واقعات میں لکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا پرنالا گلی میں بہ رہا تھا حضرت عمر نیچے گزر رہے تھے حضرت عمر کی اوپر پرنالے کا پانی گر گیا عمر نے فرمایا اس پر نالے کو ہٹا دے اس لیے اس کا پانی گزرنے والوں پر گرتا ہے پر نالے کو ہٹایا گیا حضرت عباس آئے اور فرمانے لگے اے عمر آپ نے پر نالے کو ہٹایا یاد رکھو یہ نالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا حضرت عمر کہنے لگے اب تو تم ایسا کرو کہ میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس اس پرنالے کو لگا دو چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے سفر میں مقام صحبہ میں صحبہ ایک جگہ ہے آرام فرما رہے تھے عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگ گئے پتہ چلا کہ حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی ہے مشکل الاثار میں امام تحابی نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سورج پھر ظاہر ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے سورج کا ظاہر کرنا آسان ہے زمین ذرا نیچے ہو جائے تو سورج ظاہر سورج ظاہر ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان کو نہیں جگایا اور حدیبیہ کے موقع پر غیر ابن مسعود کہتے ہیں جب واپس آئے مشرقین سے کہنے لگے میں صحابہ کرام کے پاس گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا عروہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں کیسر کے دربار میں گیا ہوں روم کا بادشاہ میں فارس کس طرح کے دربار میں گیا ہوں لیکن جو صحابہ کرام کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ محبت میں نے کسی جگہ نہیں دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو وہ تھوک کو اپنے بدن اپنے کپڑوں پر لگاتے ہیں چہرے پر لگاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو یہ ایسے خاموش ہوتے ہیں جیسے ان کے سر پر ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں تو یہ حکم کی تعمیر کرتے ہیں اور حکم کو مانتے ہیں اصل میں جب دین سے محبت ہو تو پھر آج کام آسان ہو جاتا ہے یہ مدارس اس لیے ہے کہ اس ماحول میں دین سے محبت پیدا ہو جائے تبلیغ کا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے کیا اس لیے ہے تاکہ دین سے محبت پیدا ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے صرف تبلیغ کا کام چالیس سال سے لے کر تریاسٹھ سال تک تیئیس سال فرمایا تیئیس سال بہت مختصر مدت ہے تیئیس سال بہت تھوڑی مدت ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام امت کے حوالے کیا اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی اور جس روایت میں اذان دینے کا ذکر ہے وہ اس سے مراد اذان کا حکم ہے کہ تم اذان دے دو اذان کیوں نہیں دی اس میں حکمت کیا ہے کہتے ہیں مشغولی بہت زیادہ تھی اور دوسری بات یہ کہ اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور شہادت ہے اور شہادت دوسروں کی طرف سے ہونا چاہیے کہ ہم اذان دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی امت دے دے تیسری بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تھے تو ہمیشہ کرتے تھے اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دینا مشکل تھا مشغولی کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باتوں کے علاوہ ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دعوت ہے اذان دعوت ہے دعوت کا کام امت کے حوالے کیا اے امت تم دعوت کا کام کرو میں نے بنیاد رکھی اس لیے صحابہ کرام جہاں جہاں گئے انہوں نے دعوت کا کام پہلے کیا اور جہاد بعد میں کیا اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی جگہ جہاد کے لیے جاتے ہو سب سے پہلے دعوت دے دو اگر دعوت کو قبول نہ کرے تو ان کے اوپر جزیا لگا دو جو ٹیکس کی طرح ہے تاکہ تم ان کی حفاظت کرو یہ ان کی حفاظت کے لیے ہے اگر وہ ایمان قبول کرے تو آپ ان سے کہیں کہ جو ہمارا ہے ہمارے لیے قانون ہے وہ آپ کے لیے قانون جو ہمارا فائدہ ہے وہ آپ کا فائدہ اور اگر وہ بالکل نہیں مانتے فسادی کرتے ہیں تو پھر اللہ کے نام پر جہاد کرو اس لیے صحابہ کرام جہاں گئے انہوں نے دعوت کا کام پہلے کیا جہاد بعد میں اس وجہ سے جہاں جہاں صحابہ گئے وہاں پر سب لوگ مسلمان ہوئے صحابہ کرام مصر میں آئے ابھی آپ نے سنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے اور وہ فاتح مصر ہے شام مصر گئے سب مسلمان ہو گئے شام میں گئے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ شام کبیر کو فتح کیا ایک شام صغیر ہے ایک شام کبیر ہے ایک چھوٹا شام ہے ایک بڑا شام ہے چھوٹا شام موجودہ شام ہے سوریا اور بڑا شام اس میں سوریا بھی ہے اردن بھی ہے بیروت بھی ہے یہ جو اسرائیل ہے فلسطین ہے عراق کے بعد حصے ہے ترکی کا بہت بڑا علاقہ ہے وہ شاب کبیر ہے وہاں گئے سب مسلمان دعوت کا کام پہلے جہاد کا کام بعد میں ایران میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے عمر کے زمانے میں صحابہ مختلف صحابہ گئے عراق میں اور ایران میں عراق اور ایوار ایران اس وقت تقریباً ایک تھا صادب نے بھی وقاص رضی اللہ عنہ سب مسلمان ہو گئے دعوت کا کام جہاد اور دعوت ہی کی نتیجے میں جب آپ کہے دعوت ہے تو پھر جہاد کیوں ہوا جو نہیں مانتے تھے تو جہاد ہوا اکثریت نے مان لیا پھر بعد میں سب مسلمان ہوئے جہاد کے اندر ساتھ دعوت چلتی تھی تو جہاد کے ساتھ ساتھ لوگ مسلمان ہوتے تھے ایران کے بعد علاقوں میں اور افغانستان میں حضرت عبد الرحمن عبدالرحمٰن صبر گئے ایک مرتبہ گئے پھر دوسری مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گئے سب مسلمان ہو گئے جہاد اور دعوت ساتھ ساتھ چلتے تھے یاد بھی کرتے تھے دین کے دشمنوں کے خلاف ساتھ ساتھ دعوت بھی چلتی تھی جو نات والے پکے دشمن ہوتے تھے وہ ختم ہو جاتے تھے ہم مذہبد و فضب جفا ان جو جھاگ ہے جھاگ یذہب جفا ان وہ خوش ہو کر بیکار چلا جاتا ہے فیم کسف العرت اور جو مفید اور فائدے کے لوگ ہیں وہ رہ جاتے ہیں اس لیے دین کی محبت کی وجہ سے جہاد بھی آسان دعوت بھی آسان علم بھی آسان عمل بھی آسان خانقاہ بھی آسان ذکر بھی آسان اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرما دے صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم اجمعین اور اب حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کلام میں سے اور ان کی تحریر میں سے کچھ سناتے ہیں کسی نے سوال کیا شرپسند لوگ فضا کو مسموم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چھیڑ چھاڑ معمولی پتھراؤ کی نوبت کئی بار آ چکی ہے اللہ تعالی کا خصوصی فضل ہے کہ اب تک بڑا حادثہ پیش نہیں آیا جواب شرپسند عناصر شرپسن لوگ سی دنیا پر ہے دنیا بھری ہوئی ہے لیکن دشمن اگر قوی ہے تو نگرانی کرنے والا اس سے بھی زیادہ قوی اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی بھی اور حضرت مفتی محمود حسن رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے حق تعالی کا لفظ استعمال کرتے تھے حق تعالی کی طرف سے حفاظت کے بے شمار راستے ہیں اور پکڑ کے بھی بے شمار راستے ہیں اپنی کسی طاقت پر گھمنڈ تکبر ہرگز نہیں کرنا چاہیے فخر اور تکبر کی وجہ سے آدمی برباد ہو جاتا ہے تکبر اور فخر ایک بیماری ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا قد خدك للناس لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ولا تب في الارض میں رہا ولاسعر خد للناس اپنے منہ کو نہ موڑو اور نہ پھیرو لنا سے لحا اللہ سے لوگوں کی توہین کے لیے تو علماء فرماتے ہیں یہ شعر اونٹ کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے اس کو کہتے شعر تو تکبر کے وجہ سے غرور اور فخر کے وجہ سے جو لوگوں سے منہ پھیرتا ہے تو قرآن کریم نے اس کے لیے سائر لفظ استعمال کیا کہ یہ روحانی بیماری ہے جیسے اونٹ کی بیماری کی وجہ سے اونٹ اپنی گردن کو موڑتا ہے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے اسی طرح جو تکبر کی وجہ سے لوگوں سے اپنی منہ کو موڑتا ہے اپنی منہ کو پھیرتا ہے یہ روحانی بیماری میں مبتلا ہے اس کو اپنی بیماری کا علاج کرنا چاہیے اور ولادم شفیل ارد و اور زمین میں تکبر کے ساتھ مت پھریے یہ لقمان حکیم نے فرمایا تو حضرت فرماتے ہیں اپنے کسی طاقت پر گھومن فخر نہیں کرنا چاہیے اور حنین کا واقعہ آپ نے سنا جب صحابہ کرام میں سے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی تک وہ تجربہ اور عمل کی لائن سے نہیں گزرے تھے تو انہوں نے کہا لن نغلب اليوم عن کثرہ عن قلہ آج ہم کمی تعداد کی کمی کی وجہ سے مغلوب اور کمزور نہیں ہوں گے اتنی بات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی اور شروع میں مسلمانوں کو نقصان ہوا شکست تو نہیں ہوئی نقصان ہوا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی مدد یوں فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اور کنکریوں کی مٹھی پکڑ کر ان کی طرف پھینک دی ان کی آنکھوں میں پہنچی اور سب بھاگ گئے اور مسلمانوں کو کامیابی ہوئی بدر میں بھی کنکریوں کا واقعہ پیش آیا حنین میں بھی انتشار و خلفشار کے وقت سورہ ایلاف کا ورد وظیفہ مجرب ہے اگر انتشار ہو خلفشار ہو خوف ہو اور گھبراہٹ ہو تو اس وقت حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں للاف قریشن سورج پڑھنا چاہیے کہ اس میں وہ منہ من خوف آیا ہے حضرت مرزا جان جانان رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں اس کی تلقین یعنی اس کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وسلم لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع الكرب عنا وارفع الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأساتذتنا ومشايخنا وأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب كريم هماري سبقنا گناہوں کو معاف صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما ہماری اوپر دنیا اور آخرت میں ستاری فرما دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادتیں ہمیں نصیب فرما بیماروں کو شفا کامل عطا فرما جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما پچھلے ہفتے ہمارے مولانا یوسف بام جی صاحب کا انتقال ہوا سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر ان کی درجات کو بلند فرما دے اور ہمارے مولانا چودھری کی دادی کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دے جتنے بھی مغفورین مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے شرور الفتن سے حفاظت فرما دے ایمان کامل کی دولت سے نواز دے رحم کرم اور احسان کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دے پوری دنیا میں حق کی دینی مدارس کی مساجد کی مکاتب کی خانقاہوں کی تبلیغ جماعت کی حفاظت فرما دے اور اچھے کام کرنے والے میسر فرما دے جہاں جہاں مسلمان کمزور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرما دے جہاں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے وہاں اللہ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے فلسطین میں مسلمانوں کی مدد فرما دے تو جہاں جہاں پر مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے ان کی مدد فرما دے مدارس کی حفاظت فرما دے مدارس اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کو اپنے فضل و کرم سے ناکام بنا دے ہمارے ہماری اولاد کو ہمارے بچوں کو ہمارے طلبہ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے جہاں جہاں دینی آزادی ہے اس کو قائم دائم فرما دے جہاں مشکلات ہے وہاں مسلمانوں کو صبر کی توفیق عطا فرما دے اور پابندیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور کرنے اور دور ہونے کی توفیق عطا فرما دے ایمان کامل کی دولت سے ہم سب کو نماز دے ہماری طرف سے ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ہمارے مشاعر ہمارے اکابر کو جزائے خیر عطا فرما دے جو باقاعدہ حیات ہیں ان کا تا دیر سروں پر قائم دائم فرما دے جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما کر ان کی درجات کو بلند فرما دے سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے حرام سے سود کی نحوست سے سب کی حفاظت فرما دے جس کی کوئی بھی جائز حاجت ہو اس حاجت کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے ایمان کامل کی دولت سے نواز دے سب کے علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرما دے ہر قسم کی پریشانیوں کو اور ہر قسم کی غموم و محروم کو حموم کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے عیوب کی ستاری فرما دے ہمارے عیوب کو چھپا دے دین اور اہل دین کی اپنے فضل کرم سے مدد فرما دے خیر اور برکات سے مالا مال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 Inshallah next week Majlis will take place at Rainbow Masjid after Ishraq Salah. And one announcement.